کو حاصل کرنے کی بجائے اپنا سارا وقت مادے کی معرفت کو پانے میں لگا ہوا ہے مادی ریسرچ کے اوپر اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ جتنا وقت ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے تھا دوسری تبدیلی کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ آخرت کو بنانے سے یہ غافل ہو گیا ہے جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو گاڑی ایسی ہو بیوی ایسی ہو بچے ایسے ہوں ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے اور پرفیکشن ڈھونڈتا ہے حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھی تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ شخص یہ انسان لگ گیا ہے ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں جوتے ایسے ہوں میرے گلاسز ایسے ہوں ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو اس کی فکر زیادہ ہے اور یہ فکر نہیں کہ میرے من کا چہرہ کیسا ہے میرے اندر کا کیا حال ہے نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے تو منسٹریز بن گئی اور اندر کے پالیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا دل پر کتنی ظلمت آئی جھوٹ بولا دل کتنا سیاہ ہوا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا اگر ظاہری ذلت نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے تو انسان اپنے من کی دنیا سے غافل ہو کر فقط تن کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے پتھر بن چکا ہے او اشد کسوا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت چکا ہے اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کہاں اٹھتے ہیں ان منہا لما یہ بھی تو اللہ اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگتی تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا القلب المنور ید الجوار ہے آثار ہو وہی المواف کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے آزاد شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں ولقلب المزلم یدہرو الجوار ہے ہو وہی المخالف اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے بھی بدن پر آثار ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ آزاد گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے ان اللہ عز و جل لئی سب نہ و بین احدن سبب اللہ تا بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علیہ کا تقو اللہ کہ آپ پر تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْهُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ ولا کم حس ابل حسن اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں ولا یغرن کا ان کا یقال و صاحب رسول اللہ وخال و رسول اللہ اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلاط السلام کا صحابی اور علیہ اسلام کا ماموں کہتے ہیں سعد ابن عبدالقواس نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے اور بی بی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی تو اس نسبت سے وہ نبی اسلام کے ماموں کہلائے تو عمر لانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی اسلام کا صحابی اور علیہ اسلام کا ماموں کہتے ہیں آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دھکیلے اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اور جو گناہگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا یہ واضح فرق ہے اس تقسیم میں کوئی شک نہیں ہے آپ غور کیجئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایک غلام ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں شکل انوکھی ہے مگر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بنے نیکی تقوی کی زندگی اپنائی اللہ کے ہاں وہ مقام ملا کہ علیہ السلاط اسلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کرنے گئے تو پاؤں کے جوتے کی آواز آئی تو فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پر چلتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے اس کے بالمقابل دیکھیے ایک نوجوان نام ولید ہے اور وہ اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے عرب گریش گھرانے سے ایک درجن کے قریب بیٹے ہیں مال دولت ہے رنگ گورا شکل خوبصورت وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں مگر اس نے نبی علیہ السلاط اسلام کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی و من خلق تو وحیدہ ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید و زماں سمجھتا ہے میں ذرا اس کے ساتھ نمٹوں تو دیکھیے وہ قریش کا سردار مال و دولت اولاد سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ سے گر گیا اور یہ بلال ضلع حبشہ کے رہنے والے شکل و صورت کیسی ہے مگر اللہ حرب العزت کو اتنے پسند آ گئے تو معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ حرب العزت سے تعلق فقط بندگی کا ہے جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہوگا اور جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جائے گا اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھیے العبد یتقی عذاب سید ہی بتا ہی غلام اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے جس نوکر کو جو کہا جائے وہ کرے اور جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جائے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کروا دیتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرماتے ہیں اگر سمجھ جائے تو فبحا نہیں تو پھر اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیتے ہیں وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک آمال کو اپنائیں اور گناہوں سے سو فیصد بچ کر زندگی گزاریں زنون مسیح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فمن اراد ان اللہ علیہ برکات من السماء والارض جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے ویج اللہ مخرجا اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا لے وہ یرزق ہو میں نہیں سلا یا اور اللہ ایسی طرف سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو ویکفر ان حس آتے ہی اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے بن لہو اجرا اور اللہ اس کو نیک اعمال پہ بہت اجر عطا فرمائے ویج اللہ من امر ہی یسرا اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے وہ یقون اللہ اس کے ساتھ ہو جائے وہ خب اللہ اس سے محبت کرے وہ جی ہی اور اللہ اس کو ہر مشکل مصیبت سے نجات عطا فرمائے وہ یقون من الفائزین اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے فلیت اللہ اس کو چاہیے کہ وہ تقوا کو اختیار کرے یہ تمام انعامات اس شخص کو ملتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے متقی کس کو کہتے ہیں اتقوا ہی یا اتقا عذاب اللہ بے امتسال عوام میرے ہی و اجتناب نواحی نواحی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے اس شخص کو متقی کہتے ہیں یہ بندہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہے اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں اس لیے فرمایا ان اولیا اہو التقور کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں تقوا کے بغیر انسان کو ولایت کا درجہ حد نہیں ہو سکتا معرفت کا نور ہی تقوا سے ملتا ہے جناب کے ایک بزرگ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرا آمن و تقو کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے وہ فرماتے ہیں ماں نہ ہو اس کا معنی یہ ہے لو ان ہم صدق اگر وہ میرے وعدوں کو سچا کر دیتے تقو مخالفتی اور میری مخالفت سے بچ جاتے لنور تو قلوب ہم بے مشاہدتی تو میں ان کے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور فرما دیتا تو جو انسان اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دیتا ہے اسی کو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی آنے والی نسلوں کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی الحی و والدی کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے اہل خانہ اور اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں بعض احادیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی اکیس پشتوں کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولده والدہ ہوا والا کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی اولاد کو اور جو آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بھی اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں چنانچہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسا علیہ اسلات اسلام اور فیضر اسلاط اسلام نے ایک دیوار بنائی تو موسا علیہ اسلام نے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں بنائی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس شہر میں یتیمین فی المدینہ مدینہ دو یتیم بچے تھے بکان تحتہ کنز اللہما اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا وکانا ابو ہما اور ان کے والد نیک تھے تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد اتنے نیک نہیں تھے ان کے والد ان کے والد ساتویں مرتبے میں جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے اس کی برکت سے اللہ نے ساتویں پشت کے مال کی اگر حفاظت فرما دی تو اللہ ان کے ایمان کی کتنی حفاظت فرماتے ہیں تو یہ تقوی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور ایک خاص بات کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے اذا اراد اللہ بے اب دن خیرن استا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال کر لیتے ہیں اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں فقیل پوچھنے والوں نے پوچھا کئی فیستا مل یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں کال یوقف امل ان سال قبل الموت اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس کی صورتیں دیکھیے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں اب سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دیں اور بندے کو کلمہ یاد دلا دیں تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں اس کو نیک آمال کی توفیق دے دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے سسر تھے اس وجہ سے اس آجز کو ان سے ایک تعلق تھا بس ان کی ایک چاہت تھی ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں تریپن حج کیے اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبی میں ان کی چاہت یہی تھی جیسے ہوتے ہیں نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے بس تمنا یہی تھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقی میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی حیران ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آخری اشرہ اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہیں اثر کی نماز کی نیت باندھی ہے جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز گئے اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی باوضو موت آنا ایک سعادت پھر مسجد نبوی پھر رمضان المبارک آخری اشرا اعتکاف کی حالت میں پھر ریاض الجنہ کے اندر پھر نماز کی کیفیت اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے سجد سے اٹھتے نہیں وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے جنازہ ہوا جنت وقی کے اندر دفن ہو گیا تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے بہت بڑے بزنس مین تھے لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے اللہ کی شان دیکھیں ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس آجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے دو تین نیتیں کر لی ہیں کیا ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سندر سجاؤں گا اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا ہم نے دعا دی بہت اچھا لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی پہلے کا انسان کوئی اور تھا اب یہ انسان بدل گئے اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا چند مہینے اس طرح گزرے ایک دن اثر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں اقامت کیسے کہتے جب انہوں نے کہا اشد ان محمد الرسول اللہ اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ زندگی دیکھو کیسے گزری مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں جانا ہوا وہاں ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی وہ وکیل صاحب دہریے تھے ملے تو کہنے لگے جی کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے کہنے لگے جی جتنے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا جب اس نے یہ الفاظ کہے تو یہ آج سمجھ گیا کہ یہ ضد پر ہے حمیت الجاہلیہ اس وقت یہ بات نہیں مانے گا تو کہا کہ اچھا بھائی اگر آپ نہیں ڈرتے تو پھر آپ تیار رہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا تو آئے گا کہتے ہیں دیکھی جائے گی اللہ کی شان دیکھیں چھ مہینے نہیں گزرے تھے اس وکیل صاحب کو ایک ایسی بیماری لگی ابکائی آتی تھی اس کے منہ سے جو نکلتا تھا اس میں سے پخانے کی بو آتی تھی اللہ نے دنیا میں دکھا دیا جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو ہم اس منہ سے اگر نیمتیں کھلا سکتے ہیں ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں میں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بیماری کا نام مجھے بتایا کہ حضرت اس بیماری کا یہ نام ہے اس میں انسان کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اس میں پخانے کی بو ہوتی ہے تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں ہم لوگ تیسری کلاس میں شاید پڑھتے تھے ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا ہمسایا ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے آپ نے دیکھنا ہے تو میں نے کہا ہاں چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی مرد پیار کرتے جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا تو چھوٹی سی عمر تھی اس کے ساتھ جا گئے اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے کتے کی طرح بھونکتا ہے اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران اس کو دیکھ کے میرے اوپر نا ایک خوف ستاری ہوا خیر میں گھر گیا جا کے والدہ کو بتایا امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تو پہلے تو امی نے ڈانٹا تم گئے کیوں میں نے کہا دوست نے کہا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا اب اس کو بھونکتے ہوئی موت آئے گی میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا دو تین دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلاط اسلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا اس کی سزا یہ ملی اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرما تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑا تو نیک آمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے اور زندگی میں بھی پھر ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اصول یہ ہے قدر تک ولہ تعطل و وتا القدر زنو بل کہ جتنا انسان نیکی کرے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور جتنا انسان گناہ کرے اتنا اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں وہ بن منبع کہتے ہیں رئی تو فی بادل کتب المنزلہ یا ابدی اتینی اے میرے بندے میری اطاعت کر فیما امر تو کا جو میں نے تجھے حکم دیا ولا تو المنی بیما یس کا مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے انی عالم بخلقی میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو میں ان کو جانتا ہوں ان نما اکرم من اکرمنی میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا وہ ہیل و منہانا علیہ امری اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا وہ لفظ تو بے نازرن فی حق کے ابدی اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حتہ ینظر ابدی فی حق کی جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا کروا دیں گے چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ اللہ ذل من اصاح اللہ اصاح فی دنیا ول اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا وما ادنب ابد ابدن فی اللیل اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا اللہ اسبہا مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے وہ مزلت ہو اللہ وجہ ہی کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے تو انسان رات کو گنا کرتا ہے صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے ابن سماق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لولم یقن فل فلمت علن نکارت فل وج و ظلمت فل قل لکان فیضا کا کفایا کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا چہرے کے اوپر ذلت آتی تو گنا کی یہ سزا کافی تھی یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائے گے تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں کیا بکھرے بال چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور تمانیت کا ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے الزین زینا ازار ذکر اللہ یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی تین تاثیر تو پکی ہیں قلت اور رزق اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹریوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزق کی تنگی کیا دو کنٹینر ادھر پھنس گئے اس کی پیمنٹ رک گئی ادھر سے مال تیار نہیں ہوا کیش ان ہینڈ ہوتا نہیں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تاثیر الرزق رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ ان عاملین سے بچائے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا ہاں میری نند نے کچھ کر دیا چچا نے کچھ کر دیا الٹا ایمان خراب ہوتا ہے قطر ایمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے روک نہیں سکتی اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کچھ دے نہیں سکتی تو اللہ کو اللہ سمجھیے یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا فلاں نے رشتہ باندھ دیا کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا حل نہیں کر سکتے جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے تو بھائی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے دو رکت نفل پڑھ لیں اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گنا کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں میں آج کے بعد نفرمانی نہیں کروں گا آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تو اس لیے گناہ ہمیرے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں کیا اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے بڑا راضی ہوتا ہے جب بھی پوچھو کیا حال ہے وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں بہت خوش جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا دنیا میں اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس طرح آگ میں جل رہے ہو کل تمہیں جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنا پڑ جائے گا تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دلوں میں ظلمت کو لے کر اللہ سے دوری کی زندگی گزاریں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی تقوی کے ذریعے اللہ کے قرب کی زندگی کو گزاریں اور ایک عام طور پر اور بھی اس کی تاثیر ہے من ما اسیتن صلت اللہ علیہ ظالما جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہیں پر پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے جینا تنگ کر دیتا ہے کہیں پہ کاروبار میں کوئی شریک بندہ ایسا کہ جینا حرام ہو جاتا ہے اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ بیوی مسلط ہو جاتی ہے بیچارہ خامد پریشان ایسی بیوی ملی اور کہیں بیوی پہ خامد مسلط نیک بھی ہے اچھی بھی ہے مگر سو فیصد گناہوں سے نہیں بچتی نتیجہ کیا خامد اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے اس کا جینا حرام کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ کوئی نہ کوئی ظالم کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے علم کی لائن میں ہے تو علم کی لائن میں حاسد دنیا کے کام میں ہے تو پروفیشنل حاسد کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں اچھا میرے بندے تو میری فرمانی کرتا ہے میں بھی ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں تیرا جینا حرام کر دے گا جان نہیں چھوٹتی ان حاصلوں سے اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ اے اللہ آج کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا قال حزیفہ بن یمان حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما استخف قوم بحق اللہ سبھا کوئی قوم اللہ کے حق میں کوتا ہی نہیں کرتی اللہ باص اللہ علیہم اللہ ان پر بندے ایسے مبوس کر دیتا ہے میں یا تخف و بہم و بحق کے ہم کہ وہ ان کے اور ان کے حقوق کے اندر کوتا ہی پھر کر کے دکھا رہے بن یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی مجھ سے اللہ کے حکم ماننے میں ہی ہوئی میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو بیوی نے میرے حکم ماننے میں ہی کی یا اولاد نے حکم ماننے میں ہی کی یا میرے ماتحتوں نے حکم ماننے میں ہی کی یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے میں میری ہی کی گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے جیسا ہم کریں گے ویسا ہی اس لیے کتنے لوگ آتے ہیں حضرت اولاد بگڑ گئی سنتی نہیں بھئی ہم اللہ تعالی کی بات نہیں سنتے اولاد ہماری نہیں سنتی جی افلتون بن گئے ہیں بچے بھئی بچے تو افلتون بنے مگر ہم کیا بنے پھرتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا تو انسان زندگی میں جیسا تعلق اللہ سے جوڑے گا ماتحتوں کے ساتھ اللہ اس کا تعلق ویسا بنا دیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق فرما برداری کا تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ بیوی محبت کرنے والی بچے محبت کرنے والے رشتہ دار محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سم یود القبول الارض ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ لیا کرتے ہیں شیخ ابو الحسن شادری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی فرمایا ازا سکل ذکر اللہ لسانی کا جب تیری زبان پہ ذکر کرنا بوجھ نظر آئے وہ کسر الغ و مم کا اور تیری باتوں میں لغ کلام زیادہ ہو جائے وم بست تل جوار حفی شہواتی کا اور تیرے آزا اور جوارے شہوات کے اندر ڈوب جائیں ون باب الفکرت فی کا اور تیرے اچھے کاموں میں تیری فکر کے راستے بند ہو جائیں فلئی سلہ لکا تریکن التوبہ اب تیرے سوا توبہ کے لوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں اگر شریعت میں سو گناہ ہیں تو کسی نے نوے چھوڑ دیے کسی نے بانوے کسی نے پچانوے کسی نے چھیانوے سو فیصد گناہوں کو چھوڑنے والے بہت تھوڑے یہ پرابلم ہے آج کل کی کہ جو دین کے شعبوں میں کام کرنے والے علم میں دعوت میں ذکر میں ان شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اد خلو فصل میں کا اس کا مستاق نہیں بنتے کہیں نہ کہیں کانٹا بیچ میں رہتا ہے جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلنے میں آپ دیکھیں کمپیوٹر انٹرفیس ہوتا ہے نا تو بتیس تاریں ہوتی ہیں تو بتیس تاروں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری اگر ایک ان میں سے کام نہ کر رہی ہو تو اکتیس کے ٹھیک ہونے کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ چھوڑ دیا کسی کو بد نظری کا چسکا کسی کو زبان سے غیبت کا چسکا یا کسی کو مالی بد احتیاطی کا چسکا ایک دو ایک دو گنا ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں کو اللہ سے واصل ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے حسرت ہے اس مسافر مزتر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے سو میں سے پچانوے چھیانوے قدم چل کے آ بھی گئے ایک دو قدم باقی ہیں اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے دور زندگی گزار رہی تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج ہم سو فیصد گناہوں سے توبہ کریں گے آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یہ جی ٹوینٹی فور کیرٹ گولڈ ہے تو آپ خوشی سے قبول کریں گے اگر کہہ دے ایٹین کیرٹ ہے یعنی ملاوٹ والا ہے اتنی توجہ ہی نہیں دھریں گے کوئی کہے جی پانچ کیرٹ آپ اٹھا کے پھینک دیں گے یہ لے جاؤ کیوں کہ جتنے کیرٹ کے حساب سے کم ہوتا گیا اس میں خالص کم ملاوٹ زیادہ تو آپ ملاوٹ والا سونا پسند ہی نہیں کرتے اسی طرح انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اگر تو وہ نیکیاں ٹوینٹی فور کیرٹ گولڈ کی طرح خالص ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پر ریٹ کچھ اور لگا دیتے ہیں اور اگر 22 ٹو کیرٹ اور ایٹین کیرٹ گناہوں کی اس میں شامل ہوتی گئی چیزیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کا وہ رتبہ اور مقام نہیں ہوتا ابو دردار جلانو فرمایا کرتے تھے مس کال من بر ما تکوا افضل و اعظم و ارجہ من امسال الجبال من عبادت المغتری کہ دھوکہ کھانے والوں کی پہاڑوں برابر عبادت سے اس بندے کی عبادت جو تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے ایک ذرہ اس کی کی ہوئی عبادت اس کی پہاڑوں برابر عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی دو رکت غیر متقی بندے کی ہزار رکت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتی ہے دو رکت پہ وہ ثواب ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کے فرم بردار بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتق اللہ فی خلواتی کا وہ حافظ اللہ اوقات سلواتی کا وغد طرف کا من لہزاتی کا تکن ان دلہ مقبول فی حالات کا بعض عارفین نے کہا ادا اجتماط نفوس اللہ ترکل معاسی اگر نفوس معاسی کو چھوڑنے پر مجتمع ہو جائیں جالت فل ملکوت تو ان کو ملکوت میں عالم ملکوت میں پرواز نصیب ہوگی وہ عادت بے تراف الحکمہ اور وہاں سے ان کو حکمت بھری باتیں نصیب ہوں گی جو لے کر وہ واپس لوٹیں گے لہذا جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتا ہے وہ میں یو تل حکمت فقط اوتیا خیرن کثیرہ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی علمی منہ شگافیاں ہوتی تھیں علمی نکات ہوتے تھے معارف ہوتے تھے انہوں نے بھی تو وہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں آج تو لبا جو کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیث پاک کی یہی بخاری شریف حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی مگر انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں اشر اشیر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے اکابر کو حاصل اللہ نے عطا فرما اس کی وجہ کیا تھی کہ کتابوں میں فرق نہیں ہے تقوی میں فرق ہے ان کی زندگی میں تقوی تھا وہ گناہوں سے بچتے تھے لہذا ان کے دل منور ہو گئے تھے آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے چنانچہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد علمی استعداد پیدا نہیں ہوتی امام اعظم ابنیفر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں ان کی باتیں پڑھ کے سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو بنیفر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی کہ میری بیوی کو ہنڈیا چاٹنے کی عادت تھی اور مجھے بری لگتی تھی تو میں نے اس کو منع کر دیا غصے میں کہہ دیا اگر تو نے ہنڈیا چاٹی تو تجھے تین طلاق وہ کچھ دن تو رکی رہی پھر ایک دن اس نے ہنڈیا چاٹ لی تو اب میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے کہا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی تو میں تو بڑا پریشان مجھے آپ بتائیں جی طلاق ہوئی یا نہیں حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو بلاؤ میں اس سے پوچھوں گا چنانچہ اس نے بیوی کو بلایا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہنڈیا چاٹی جی کیسے چاٹی تھی حضرت ایسے سالن اس میں جو بچا ہوا تھا وہ لیا اور یوں لے لیا منہ میں حضرت نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس نے ہنڈیا نہیں چاٹی اس نے انگلی چاٹی تھی اب یہ نقطے کیسے ملتے تھے ان کو اس وجہ سے کہ ان کے اندر تکوا ہوا کرتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ علماء میں مسئلہ چلا کہ جب بندہ چار رکت کی نیت باندھ لے اور دو رکت کے بعد اتحیات میں ابد و رسولوں کے بعد قیام کرے کھڑا ہو جائے تو بھائی اگر بھول جائے تو کسی نے کہا جی اللہ پڑھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں اللہ صلی پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں اللہ صلی اللہ اتنا پڑھ کے کھڑا ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں امام اعظم ونی عملہ نے فتوا دیا کہ اگر اس نے پڑھ لیا اللہ صلی اللہ محمد اب سجدہ صاحب ضروری ہو گیا اب یہ فقہ کا مسئلہ تھا اور امام صاحب نے فتویٰ دے دیا تو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ کے حبیب وسلم نے فرمایا نومان تم نے میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کا حکم لگایا ہے میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کرنے کا حکم لگایا ہے تو فوراً عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میں نے یہ کہا ہے جو بھول کر آپ کا نام غفلت سے پڑھے اس بندے کو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ہاں تم نے بہت اچھا فتوا دیا تو یہ نقطے کیسے ملتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ان کے تقوی کی وجہ سے ملتے تھے امام اعظم منیفر ہم اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑے میاں آئے اور آ کے پوچھتے ہیں وا او واوین امام صاحب نے فرمایا واوین جاتے ہوئے کہنے لگا لا ولا اب اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے اشارے کیا کیے امام صاحب نے جواب کیا دیے سارا دن سوچتے رہے دو آزمائی کرتے رہے شام کو کہنے لگے کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے امام صاحب اس بوڑھے نے آپ کو کیا کہا امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اتحیات ایک واؤ سے پڑھنی چاہیے یا دو واؤ کے ساتھ ہم ہنفی لوگ دو واؤ سے پڑھتے ہیں اتحیات للہ وسوالوات و طیبات کہ اس نے مجھ سے پوچھا ایک سے پڑھوں یا دو سے میں نے کہا دو واؤ سے پڑھوں اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی مگر وہ جاتے ہوئے لاولا کہہ گیا فرمایا کہ یہ وہ مجھے دعا دے گیا ہے حضرت لاولا کیا دعا ہوئی فرمایا قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کر کے گیا ہے اللہ ابو حنیفہ کے علم کو ایسا شجر طیبہ بنا دے لا شرکیت ولا غربیہ تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی وجہ سے بندے کو ایسی نقطہ آفرینی عطا فرما دیتے ہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں امام اعظم ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھیں بلکہ ان سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو عجیب سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک فرنگی آیا کہنے لگا آپ اپنے لوگوں کو بس عربی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور تنگ زین بنا دیتے ہیں اور یہ مینڈک کنویں کے بن جاتے ہیں ان کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم تو اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں جغرافیہ پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے بڑے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں بڑی وسیع تھنکنگ ہوتی ہے یہ میرا بیٹا دیکھو میں اس کو سائنس پڑھا رہا ہوں آپ اس سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی وسیع سوچ ہے اس کی شاہ صاحب نے بلایا وضو کرنے کا ایک تالاب بنا ہوا تھا شاہ صاحب نے فرمایا اچھا بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی اب وہ انگریز کا بچہ کبھی تالاب دیکھے کبھی ان کا چہرہ دیکھے کہ جی مجھے کیا پتا تو شاہ صاحب نے ایک طالب علم کو بلا لیا جو اس کا ہم عمر تھا اللہ کی چاند وہ منطق پڑا ہوا تھا بلا لیا اور بلا کے اس بچے کو کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہے اس نے کہا حضرت اگر آدھے تالاب کے برابر پیالہ ہے تو دو پیالے پانی اور اگر اس کے برابر ہے تو ایک پیالہ پانی ہے تو یہ چیزیں حکمت کی بات کہلاتی ہے یہ تقوی کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے چنانچہ ایک واقعہ عجیب و غریب سنیے ہمارے ایک تعلق رکھنے والے تھے جنہوں نے دیوبند سے دور حدیث کیا تھا اور انہوں نے زندگی کے کوئی تیس سال مسلم شریف پڑھائی تھی فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو دارال بند میں پیش آیا ہم نے کہا سنائے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جب سعودی عرب کے علماء نے سعودی عرب میں جتنے ترکوں کے زمانے کے بنے ہوئے مقبرے وغیرہ تھے سب ہٹا دیے بلڈوزر چلا دیے تو ان میں علماء میں بحث چلی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا قبور کی اجازت نہیں یعنی قبر بنائیں تو کھلے آسمان کے نیچے اس کے اوپر کبا بنا دینا عمارت بنا دینا شرعن اس کی اجازت نہیں ہے تو جب انہوں نے جنت بقی میں جو ترکوں نے کبے بنا دیے تھے سب ہٹا دیے تو انہوں نے کہا جی کہ گمبد خزرا کے بارے میں کیا تو جو حاکم تھے نا وہ سمجھدار تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ ذرا ٹچی معاملہ ہے امت اس معاملے میں بہت حساس ہے تم پہلے ملکوں میں جاؤ اور وہاں کے علماء سے بات چیت کر کے ان کو اپنا ہم نوا بناؤ اگر علماء تمہارے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم اگلی بات سوچیں گے لہذا انہوں نے ایک وفد بھیجا دارلوم دیوبند میں وہ لوگ آئے انہوں نے آ کے محتم صاحب سے بات کی کہ جی ہم اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں اگر تو اس پر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتا دیں اگر اعتراض بھی نہیں ہے حدیث متصل ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے تو جو محتمم تھے انہوں نے کہا کہ آپ تین دن ہمارے پاس قیام کریں اتنے میں ہم اپنے علماء کو اطلاع دے دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائیں اور ہم ان سے مشرے کے بعد جواب دے سکیں انہوں نے کہا ٹھیک وہ دارلوم کے ہی مہمان خانے میں وہ تین دن رہے آخری دن جو رات تھی نا وہ دارلوم دیوبند میں عجیب تھی پانچ سو کے قریب بڑے بڑے اکابرین مشاہیر علماء وہ دالوں میں جمع ہو گئے اور سب اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں صبح جواب کیا دینا ہے اب مسئلہ بڑا نازک تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی نفلیں پڑھ رہا تھا کوئی تلاوت کر رہا تھا کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے کوئی کتابیں دیکھ رہے تھے کوئی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ جو صحیح جواب ہے وہ سجھا دیجئے دل میں ڈال دیجئے اگلے دن اثر کے بعد پانچ سو علماء مسجد میں اکٹھے ہوئے تو وفد کے جو عرب تھے عالم وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بنا قبور کی اجازت نہیں ہماری نظر میں کوئی راوی ایسا نہیں کہ جو ضعیف ہو یا جس پر جرا کی جا سکتی ہو سند بھی متصل ہے تو متن اور سند ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑا رفیع ہو گیا اب اس حدیث پاک کے اوپر عمل کرنا نس کے اوپر عمل کرنا ہے جب اس نے بیان کر لیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر پورے مجمع پہ خاموشی رہی کہیں کہیں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں کچھ علماء تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے ایسے موقع پہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے مگر سب حیران تھے کہ جواب کیا دیا جائے گا حضرت اقتصانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا الحمد اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے تو عرب علماء نے پوچھا جی کیا شرح صدر تو حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے بتائی وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک متن کے حساب سے بھی ٹھیک واقعی اس کا مضمون سو فیصد ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم گمبد خزرہ کو گرا سکتے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں یہی تو اللہ نے شرح صدر میرا کر دیا حدیث بھی ٹھیک ہے مگر آپ لوگ گمبد خدرہ کو بھی نہیں گرا سکتے ان کا کیوں فرمایا اس لیے کہ حدیث پاک میں بنا القبور سے منع کیا گیا ہے مگر گمبد خدرہ کا معاملہ اور یہ حجرہ عائشہ صدیقہ پہلے تھا قبر مبارک بعد میں بنائی گئی اس لیے یہ بنا للکبور میں داخل نہیں کوئی گمبد خضرہ کو نہیں ہٹا سکتا آج بھی گمبد خضرہ اپنی جگہ پر موجود ہے علماء دیوبند کی علمی عظمت کی دلیل بنا دیں ہمارے اکابر کو اللہ حرب العزت نے یہ علم کی گہرائی دی تھی ان کے تقوا کی وجہ سے ہم بھی اگر گناہوں کو چھوڑیں اور نکوکاری کی زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی علم میں پختگی اور امو قطع فرما سکتے ہیں چنانچہ ابو تراب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ازا اجم رجل اللہ تر کے جنوب کہ اگر انسان اس بات پہ متفق ہو جائے کہ میں نے گنا نہیں کرنا اتت فل اوراب من اللہ من کل جانب تو گنا چھوڑنے والے بندے کو ہر طرف سے اللہ تعالی علم کی معارف عطا فرما لیتی ہے بعض عارفین نے کہا کہ داتا رقل عبد اللہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معصیت کو چھوڑ دیتا ہے اوز اللہ منہا تا اللہ اس کے بدلے طاعت کی توفیق دے دیتا ہے یوسیبہ اللہ تل اخرا ایک نیکی کرنے پر پھر اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذال کا فضل اللہ یوتی ہی یا بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کل خلوج من الذنوب امید ہے تو اس بات کو توجہ سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے فرماتے تھے اللہ قدر الخروج من الذنوب تکون الافاقت للقلوب کہ جتنا گناہوں سے خروج ہوتا جائے گا اتنا ہی دل کی امراض میں انسان کو افاقہ ہوتا چلا جائے گا حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا داود ان قطع لی انکس و لکر و اوسل ملوک و البس وجہ کل محابا تو جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسا نور دے دیتا ہے لوگوں کے دل پہ اس کا روب ہو جاتا ہے حضرت اخذ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے یہ آجز اپنی بات کو سمیٹ رہا ہے ابھی تک تو گراؤنڈ بنایا تھا اب لبے لباب اس کا عرض کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے تو فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے تو ذکر و سلوک کی برکت سے انسان کے اندر گناہوں سے نفرت آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت بڑھ جاتی ہے اور انسان کامل اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے اسی لیے ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات انہوں نے کہی سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے فرماتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا تو طلباء آج کی اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی اب نبی علیہ السلام کی صحبت میں دن گزاریں گے گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے یہ بات نہیں ہے کہ جی ہمارے دنیا کے کام بڑے ہم گناہوں سے کیسے بچیں ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو مال و دولت کے بھی بڑے خزانے والے تھے مگر اللہ کے ہاں بھی بڑے درجے والے تھے ایک واقعہ سن لیجئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت نے وسیعت فرمائی تھی میں وہ وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں وسیعت کیا تھی حضرت نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے نمبر ون زندگی میں تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو اس کی زندگی میں تحجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط اور تیسری شرط اتنا عبادت گزار کہ اثر کی سنتیں جو غیر مقدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں اور چوتھی شرط کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو چار خوبیاں جس میں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سون گیا کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں ہیں لوگ پریشان تھے حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمے سے اٹھا رو رہا تھا آگے بڑھا حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوا کر دیا آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوا کر دیا میرا راز آپ نے کھول دیا پھر اس نے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا اگر وقت کا بادشاہ اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اس کی تہجد قضا نہ ہوئی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی غیر محرم عورت پر کبھی زندگی میں بری نظر نہ پڑی تو پھر ہم کیا قیامت کے دن بہانے کریں گے کہ اللہ ہم شریعت کی اتباع کیوں نہ کر سکے آج وقت ہے نیکی تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں گناہوں کا بخشوانا آج بڑا آسان ہے آنکھ سے ایک آنسو گرے گا پورے کے پورے گناہوں کو دھو کے دھیلا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نکوکاری اور تقوی کی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے ہم جان چھڑائیں گے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں اگر اسی کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گئے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دیا میرے بندے یا تو خود ہی جہنم چلے جاؤ یا ہم تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں تمہارے استاد کو دکھاتے ہیں پیر کو کہیں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے مریدوں کو دکھاتے ہیں بیوی کو کہیں تمہاری ویڈیو تمہارے خامند کو دکھاتے ہیں اور بیٹی کو کہیں کہ یا تو جہنم چلی جاؤ یا تمہاری ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب یہی کہیں گے اللہ ہماری ویڈیو کسی کو نہ دکھانا ہم خود ہی جہنم چلے جاتے ہیں اگر زندگی ایسی گزار چکے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس ویڈیو کو ختم کر کے ایک نئی نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کیا علامہ اقبال نے خوبصورت شیر کہا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اللہ تو دو عالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں روز معاشر عذر ہا اے من پذیر اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا گر تمی بینی حسابم حساب ام اگر اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا میرا حساب لازمی لینا ہے اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجل لے لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی وہ کیا فرمائیں گے یہ طالب علم تھا یہ میری حدیث پڑھنے والا یہ مدرسے میں اللہ کے نام کی روٹیاں کھانے والا یہ دین کی نسبت رکھنے والا تھا اور اس کی نجی زندگی ایسی تھی اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب و جل لے لینا قیامت کے دن ہماری سب کے سامنے اگر رسوائی ہوئی تو پھر کتنا برا ہوگا آج وقت ہے سچی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ تعالی ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے دعوانا ان رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بہت سارے احباب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تو بطائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں بیت ہونے کی نیت سے آئے ہیں تو اس وقت نیت کر لیجئے کہ اللہ ہم نے زندگی میں جتنی بھی خطائیں کی سب کو معاف کر دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد ہلزی نصطفہ اماباد اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے توبہ کی نیت کر لیں تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہوں گی یہ کلمات سچ دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل ہی اليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت وقبلت جمییا احکام اکرار بلسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمدن ابدھ و رسو اصطرلا ربی من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا کا یا ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں ایک تو سو مرتبہ استغفار صبح و شام سو مرتبہ درو شریف بھی صبح و شام روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک پارا ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارا صحیح چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ انشاءاللہ اللہ دس پندرہ منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کرے گا اور آپ خود اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گے پھر نیکی اچھی لگے گی نیک کام کرنے اچھے لگیں گے برائی سے دل اچاٹ ہو جائے گا طبیعت ہی میں نفرت آ جائے گی پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقبے کی مشق کر لیجئے جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں نیچے دیکھیے مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے روزاں دل میں شمع تور کر دے یہ نور سے معمور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے لا الہ الا اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العل الرحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبرک وسلم اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے موقع پر خرخوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوتی بوتی بھی اپنی محبت پیدا فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما اے کریم آقا اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما اے کریم آقا علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما میرے مولا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما کبھی بھی نفر شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ امل فلاً تنہر سوالی کو انکار نہ کرو اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے ہاں، آپ بھی جھڑکیے نہ دیجیے اپنے در سے خالی نہ جانے دیجیے اللہ دنیا میں روٹی مانگنے والا ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے اس کے لیے دروازوں کی کمی نہیں مگر میرے مولا ہمارے سامنے تو ایک ہی دروازہ ہے میرے مولا اگر ہم یہاں سے خالی اٹھے تو ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہی بدبخت ہوتا ہے جو آپ کے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے اے قریب مہربانی فرما دیجیے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اے اللہ ہماری مسرت فرما دیجئے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے اور اللہ اگر راضی نہیں ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اے کریم ہم پر مہربانی فرما دیجئے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے رب کریم آپ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ آپ سب سے زیادہ اپنی بات میں سچے ہیں وہ من اس من اللہ اللہ جو دعا مانگ رہے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے مہربانی کا معاملہ فرمائیے رب کریم اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے کریم آقا آج تو گرم خون بھی معافیا مانگ رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ خطاؤں کو معاف کر دیجئے گناہوں کو معاف کر دیجئے میرے مولا اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید بالوں والے ہیں بال سفید کر بیٹھے دل سیاہ کر بیٹھے اللہ اب وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں تینوں کے بھید جانتے ہیں اللہ ہماری سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے رکھ لیجئے مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھ بھی قبول فرما لینا اللہ رحمت کا معاملہ فرما کریم مہربانی کا معاملہ فرما رب کریم آپ انہیں ارشاد فرمایا ہے یا الناس انتم الفقراء اے انسانو تم فقیر ہو اور یہ بھی فرما دیا ان الصدقات للفقراء صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتے ہیں اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو اے کریم اپنی کریمی کا حصہ عطا کیجئے اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کیجئے اپنی غفاری کا صدقہ ادا کیجئے میرے مولا فقیر ہیں اور صدقے کے منتظر ہیں اللہ صدقہ خیرات کر دیجئے ہمارا آل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو آئے تھے اور کہتے تھے یہ مزاتم او پلن القیل کہ ہم ایسی پونجی لائے ہیں جو پوری بھی نہیں مگر وزن پورا دے دیجئے وہ تدکا لینا ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے اللہ ہم بھی وہ نیکیاں لائے ہیں جو قیمت پوری نہیں ہو سکتی اللہ آپ اس کو قبول کر لیجئے لینا ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم کہ جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تصریب علیکم اليوم اللہ آپ سب قریبوں سے بڑے قریب ہیں اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم مطلقا اللہ کہہ دیجئے اے کریم کہہ دیجئے اے رحیم فرما دیجئے اذهبوا انتم مطلقا میرے مولا بخش دیجیے معاف کر دیجیے اللہ قلم پھیر دیجیے میرے مولا قلم پھیر دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اے قریب آج کے دن کی اس گری میں ہماری مغفرت فرما دیجئے مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کریم آئندہ نکوکاری کی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں نف کی اے اللہ ہمارے نف کو نفس سے مطمئنہ بنا دیجئے اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا قرآن پاک پڑھنے کی لذت کب نصیب ہوگی مہربانی فرما دیجئے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے کریم مہربانی کر دیجئے ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی نیند نگاہ بھی ہو گئی ہمارا کام بن جائے گا اللہ آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ علیہ السلام جب فرعون کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا دونوں بھائیوں کو کہ فکولا لہو قول لینا پھر آن کے ساتھ نرم گفتگو کرنا وہ پھر آن جو انا کو کم کا دعویٰ کرتا تھا اللہ آپ اگر اس کے ساتھ نرم معاملے کا حکم فرماتے ہیں اللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں روزانہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی اعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ آپ نرم معاملہ کر لیجیے اللہ نرمی کر دیجیے اللہ نرمی کر دیجیے اللہ نرمی فرما دیجیے اللہ نرمی فرما دیجیے اے کریم معاف فرما دیجیے اے اللہ گناہ معاف فرما دیجئے رب کریم اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اللہ ان جھولیوں کو رد نہ کر دینا میرے مولا مہربانی فرما دینا اے اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے آپ کے لیے تو فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اے اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے قریب اتنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے میرے مولا اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے رب قریب ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبئی اللہ کوئی خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے اللہ ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے رب کریم کرم کے فیصلے فرما دیجیے ہمارے والدین عزیز کار مشائق جو جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ مدار سے عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا اللہ اس وقت آپ کے حبیب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے اے قریب امت کا سر ڈھانپ لیجئے اے قریب رحمت کر دیجئے اللہ رحمت کر دیجئے ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے اے اللہ اتنے بندوں کو امن سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے اللہ اس بستی کے لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہدایت والے ہیں اللہ اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما جن کو ہدایت نہیں ملی ہدایت کی نعمت عطا فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عزت میں برکتیں صحت میں برکتیں دین میں برکتیں عطا فرما اور اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس عاجز کو یہاں بلایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین